السلام علیکم آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں خوش آمدید جیسا کہ ہمارا معمول ہے پچھلے لیکچر کا کچھ ریویو پچھلے لیکچر میں ہم نے جنیرک پروگرامنگ کا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا جس کا ایس تو سی پلس پلس سے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے لیکن سی پلس پلس نے یہ نئی چیز انٹروڈیوس کی ہے جنیرک پروگرامنگ کا کنسیپٹ جہاں پہ ہم ٹائپ انڈیپینڈنٹ اور to a certain extent behaviour independent code بھی لکھ سکتے ہیں اور ہم نے دیکھا تھا کہ generic programming means generic abstraction جو ہیں ان کو کوڈ کیا جائے جنیرک ایبسٹریکشن سے میری مراد یہ ہے اور پچھلی دفعہ ہم نے اس پہ بات بھی کی تھی کہ ایرے کو آف ایلیمنٹس ہیں یا ہمارے پاس لسٹ آف ایلیمنٹس ہیں انہیں ہم نے سارٹ کرنا ہے اب سارٹ کرنا لیکسیکوگرافیکل سارٹنگ ہم نے کرنی ہے پہلے کون سے آتا ہے بعد میں کون سے آتا ہے تو اس کی جنیرک ایبسٹریکشن سمپل سی جو شروع کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایلیمنٹس کو کمپیئر کرتے ہیں جو چھوٹا ہے یا جو بڑا ہے اس کو ہم پہلے لکھ دیتے ہیں یا بعد میں لکھ دیتے ہیں ایز دا کیس میں بھی ہم نے اسینڈنگ آرڈر میں سارٹنگ کرنی ہے یا ڈسینڈنگ آرڈر میں سارٹنگ کرنی ہے ڈپینڈنگ اپان چھوٹا ایلیمنٹ پہلے لکھ دیں گے یا بڑا ایلیمنٹ پہلے لکھ دیں گے سو دس از جنیرک ایبسٹریکشن اب یہ دو ایلیمنٹس کو کمپیئر کیا یہ کمپیرزن جو ہے وہ فرق ڈال دے گا کنکریٹ کیس میں دو نمبر کا کمپیرزن کسی اور طرح ہے دو کریکٹر کا کمپیرزن کسی اور طرح ہے دو کریکٹر اسٹرنگس کا کمپیرزن کسی اور طرح کے ہے دو کمپلیکس نمبر کا کمپیرزن کسی اور طرح سے ہے لیکن جب ہم جنرل ایبسٹریکشن کی بات کرتے ہیں تو ہم یہی کہیں گے کہ دو ایلیمنٹس کو کمپیئر کیا جو چھوٹا ہے اسے پہلے لکھ دیا یا جو بڑا ہے اسے پہلے لکھ دیا تو اس کی بیسس کے اوپر ہم سارٹ کریں گے so this is generic abstraction C plus plus نے جنیرک الگوریدمس کو کوڈ کرنے کے لیے ٹیمپلیٹس کا کانسیپٹ دیا ہے اور ٹیمپلیٹس کا کانسیپٹ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا دو طرح کے ٹیمپلیٹس کا کانسیپٹ دیا ہے فنکشن ٹیمپلیٹس اور class templates function templates use کیے جاتے ہیں جب آپ جنیرک الگوریدم لکھنا چاہ رہے ہیں اور کلاس ٹیمپلیٹ آپ اس وقت یوز کریں گے جب آپ یوزر ڈیفائن ٹائپ جو ہے وہ جنیرک بنانا چاہ رہے ہیں ٹائپ انڈیپینڈنٹ بنانا چاہ رہے ہیں جنیرک ٹائپ سے یا یوزر ڈیفائن ٹائپ سے مراد یہ ہے کہ آپ اریز کی ٹائپ بنا رہے ہیں بنائی ہے ہم نے بنائی بھی ہے دیکھی بھی ہے ہم نے ہم نے ایرے آف انٹس بنایا ہے اب ہم ایرے آف ڈبل بنانا چاہتے ہیں پھر ہم ایرے آف کریکٹر بنانا چاہتے ہیں آلموسٹ کام ہم وہی کر رہے ہیں لیکن صرف ایک ٹائپ کی وجہ سے اسے ہمیں بار بار کوڈ جو ہے وہ ریپلیکیٹ کرنا پڑ رہا ہے ایک اسپیسیفک ٹائپ کے لیے تو وہ ہم یوزر ٹائپ جو ہے وہ ہم جنیرک کر سکتے ہیں ٹائپ انڈیپینڈنٹ کر سکتے ہیں ہم نے پچھلی دفعہ جنیرک فنکشنز جو ہیں ٹیمپلیٹ فنکشن جو ہیں انہیں ہم نے تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھا تھا انہیں ڈیفائن کیسے کیا جاتا ہے یہ کتنے پیرامیٹر لے سکتے ہیں کس ٹائپ کے پیرامیٹر لے سکتے ہیں پھر انہیں ٹائپ اسپیسیفک انفارمیشن کے ساتھ انسٹینشیٹ کیسے کرنا ہے کمپائلر کیسے جنریٹ کرے گا اسے پھر یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کیا ایک جنیرک فنکشن جو ہے یا ٹیمپلیٹ فنکشن جو ہے وہ تمام ٹائپس کے لیے ٹھیک کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہو سکتا ہے نمبر آف ٹائم ٹائپس کے لیے تو وہ ٹھیک کام کر جائے لیکن کسی ایک اسپیسیفک ٹائپ کے لیے ٹھیک کام نہ کرے اور ہم نے ایگزامپل دیکھی تھی از اکول کا ہم نے فنکشن دیکھا تھا جہاں پہ دو پیرامیٹر جو فنکشن کو پاس کیے جا رہے ہیں وہ اسے کمپیئر کرتا ہے اور بتا دے گا اگر وہ ایک دوسرے کے اکول ہیں تو وہ ٹرو ریٹرن کر رہا تھا ورنہ فالس ریٹرن کر رہا تھا تو جب ہم نے اسے انٹ بھجوایا کریکٹر بھجوایا ڈبل بھجوایا وہ ٹھیک کام کر رہا تھا لیکن جب ہم نے اسے کریکٹر اسٹرنگس بھجوانے شروع کیے دو پیرامیٹر جو ہیں ہیلو اور ورڈ تو اس نے وہاں پہ جواب غلط دیا کریکٹر اسٹرنگ یا کریکٹر پوائنٹر ٹائپس کے لیے function generic function is equal جو ہے وہ غلط کام کر رہا تھا اور پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے ان فنکشن ٹیمپلیٹس کو اسپیشلائز کرنا ہے for a specific type user specialisation of templates اور وہ ہم نے طریقہ دیکھا تھا کہ اسے کیسے کرتے آئیے اب اسی چیز کو لے کے آگے چلیں we are still talking about function templates اب ہم اگزامپل لے رہے ہیں کہ ایک فنکشن ٹیمپلیٹ لکھا جائے جو کہ مور دین ون ٹائپس لیتا ہے پچھلی اگزامپل جو ہم نے دیکھی تھی وہ ساری ایک ٹائپ کے اوپر ڈپینڈنٹ تھی یعنی کہ جو ٹیمپلیٹ کو پیرامیٹر پاس کیا جا رہا ہے وہ ایک ہے یہاں پہ اب ٹیمپلیٹ دو پیرامیٹرس لے رہا ہے دو ٹائپس لے رہا ہے کوڈ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ہے ٹیمپلیٹ ٹائپ نیم ٹی پہلی type comma type name U دوسری ٹائپ فنکشن ہمارا سمپل سا ہے اسے ایک ٹائپ دی جائے گی اور اسے وہ دوسری ٹائپ میں کنورٹ کر دے گا سو کوڈ جو ہے return type is T one type my cast is the name of function اور جو پیرامیٹر لے رہا ہے وہ جو دوسرا ٹیمپلیٹ پیرامیٹر ہے کیپیٹل یو وہ لے رہا ہے اور اس کا پھر آگے انڈر اسکور یو جو ہے وہ پیرامیٹر کا نیم ہے اور سمپل کام یہ کر رہا ہے کہ ٹائپ کاسٹنگ یوز کرتے ہوئے جو پیرامیٹر آیا ہے اس کی ٹائپ ٹی میں کنورٹ کر کے ریٹرن کر دیتا ہے so return T U underscore U یہ سمپل سا کوڈ ہے آپ یوں ہی سمجھیے جو اسٹیٹک کاسٹ ہے سی پلس پلس کا وہ کچھ اسی طرح کام کرتا ہے ہم نے یہ اس لیے فنکشن لکھا کہ کوئی بھی دو ٹائپس میں کنورٹ کیا جا سکے ہم کوئی خاص ایرر چیکنگ نہیں کر رہے ہیں اسکرین کے باٹم ہاف پہ دیکھیے چھوٹا سا کوڈ ہے جو کہ اس فنکشن کو یوز کر رہا ہے انٹ مین اس کی پہلی لائن جو ہے باڈی میں ہم ایک ڈبل ٹائپ کا ویریبل ڈکلیئر کر رہے ہیں ڈی اور اسے انیشلائز کرا رہے ہیں ایک ویلیو سے ten point five six seven four ہم ڈبل ویریبل ڈی کی ویلیو کو کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں انٹ میں اپنے فنکشن کو یوز کرتے ہوئے جو ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے مائی انڈر اسکور کاسٹ کا ٹیمپلیٹ فنکشن سو پہلی try int J is equal to my underscore cast within پر ہم پیرامیٹر اسے ڈی دے رہے ہیں سو ہم چاہ رہے ہیں کہ ڈبل کو انٹ میں کنورٹ کر دیں سی پلس پلس کا کمپائلر اسٹیج کے اوپر ایرر دے رہا ہے اگر ہم یہاں پہ اسے کمپائل کریں تو یہ ایرر ہے جی ایرر اس وجہ سے ہے کہ کمپائلر اس فنکشن کال سے ڈیڈیوس نہیں کر پا رہا کہ جو دو ٹائپ پیرامیٹرز آنے ہیں وہ کون سے ہیں فنکشن کو جو پیرامیٹر دیا ہے ہم نے اسمال ڈی جو کہ ڈبل ٹائپس ہے اس سے اس نے ایک پیرامیٹر ڈیڈیوس کر لیا ڈبل ٹائپ کا ہے دوسرا پیرامیٹر جو کہ فنکشن کی ریٹرن ٹائپ ہے مائی کاس کی ریٹرن ٹائپ جو ٹی ہے وہ ڈیڈیوس نہیں کر پا رہا کہ وہ دوسرا پیرامیٹر ٹائپ پیرامیٹر دوسرا کیا ہے اور یہ اگزامپل ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھی تھی پچھلے لیکچر میں بھی دیکھی تھی اور یہ اکثر اگزامپل فنکشن ٹیمپلیٹس میں اس وقت آتی ہے جب نارملی ریٹرن ٹائپ جو ہے وہ پیرامیٹر ہو یہاں پہ بھی ریٹرن ٹائپ پیرامیٹر ہے اور وہ فنکشن کال سے کمپائلر جج نہیں کر پا رہا کہ ریٹرن ٹائپ کیا ہونی چاہیے اس لیے ہمیں کمپائلر کی ہیلپ کرنی پڑے گی اور اسے اگلی لائن جو ہے وہاں پہ ہم ایکسپلسٹلی کمپائلر کو بتا رہے ہیں کہ ریٹرن ٹائپ کیا ہے int I is equal to my underscore cast within angle brackets int اور within there's as a parameter as an argument ہم اسے ڈی دے رہے ہیں سو اینگل بریکٹس کے بیچ میں ہم نے جو انٹ دیا ہے وہ کمپائلر کو بتا رہا ہے کہ اس کی ریٹرن ٹائپ جو ہے وہ انٹ ہے اور جس ٹائپ کے ویریبل کو ہم نے کاسٹ کرنا ہے اس کی ٹائپ ڈبل ہے جو کہ as an argument D pass کی جا رہی ہے ڈی کی ٹائپ ڈبل ہے اور وہ کمپائلر کمپائلیشن کے ٹائم کے اوپر اسے پتا چل جاتا ہے سو so, اس طرح ہم ایک فنکشن ٹیمپلیٹ کو انسٹینشیٹ کرا رہے ہیں انٹ اور ڈبل کے لیے my cost my underscore cost کا جو ہم نے فنکشن ٹیمپلیٹ لکھا ہے اسے ہم انسٹینشیٹ کروا رہے ہیں ریٹرن ٹائپ انٹ اور پیرامیٹر ٹائپ ڈبل کے لیے سو so, یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ کیسے ہم فنکشن ٹیمپلیٹس دو پیرامیٹرس کے ساتھ بھی یہاں پہ پیرامیٹر سے مراد ہے ٹائپ پیرامیٹرس ٹی اور یو جو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں ان کے لیے ہم فنکشن لکھ سکتے ہیں سو so اب آپ جتنی ٹائپس کے لیے پیرامیٹر ٹائپس کے لیے چاہیں فنکشن ٹیمپلیٹ لکھ سکتے ہیں اور انہیں انسٹینشیٹ کروا سکتے ہیں ابھی تک ہم نے جتنی ایگزامپلس دیکھی ہیں فنکشن ٹیمپلیٹس کی ان سب میں ہم نے ٹائپس یوز کی ہیں int character double float extra اب ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں جہاں پہ ٹائپ جو ہے پیرامیٹر ٹائپ جو ہے وہ یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ دیتے ہیں کلاس دیتے ہیں جب ہم تو کمپائلر جو ہے ٹیمپلیٹ کا ایک بینیفٹ یہ بھی ہے وہ ٹائپ چیکنگ بھی کرتا ہے اگر کوئی ٹائپ مس میچ ہو رہی ہو ٹائپ کی انکمپیٹیبلٹی آ رہی ہو تو کیونکہ فنکشن ٹیمپلیٹ سے کوڈ کمپائل ٹائم پہ جنریٹ ہو رہا ہے اس لیے کمپائل ٹائم پہ ایرر چیکنگ بھی ہو جائے گی یہ دیکھیے اسٹرنگ کی کلاس ہم پہلے دیکھائے ہوئے ہیں میں آپ کو ساری کلاس اسٹرنگ کی نہیں دکھا رہا صرف اتنا دکھا رہا ہوں کہ اس کا ایک پرائیویٹ ڈیٹا ٹائپ ہے کریکٹر پوائنٹر ٹائپ کا پی ایس ٹی آر کے نام سے اور میں نے اس کو اب آپ کو اس کا انٹرفیس بھی نہیں دکھا رہا جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اکوالٹی کا جو آپریٹر اوور لوڈ نہیں ہوا ہوا اسٹرنگ کلاس کے لیے پھر سے باقی اس کا انٹرفیس جو ہے اس سے ہمیں غرض نہیں ہے آف کورس اس کے وغیرہ سب کچھ دیے ہوئے ہیں جو چیز نہیں دی گئی ہوئی وہ میں ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ اکوالٹی کا آپریٹر اوور لوڈ نہیں کیا گیا آپریٹر ایکول ایکول کو اوور لوڈ نہیں کیا گیا یہ دوبارہ آپ کو دکھانے کے لیے از eh, ایکول کا فنکشن ٹیمپلیٹ دوبارہ سے اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں is equal T X comma T Y return X equal Y main program سے ہم دو اسٹرنگ کے ویریبل ڈکلیئر کر رہے ہیں اور انہیں انیشلائز کرا رہے ہیں string S one is equal to within double quotes X Y Z comma S two اس کو انیشلائز کروا رہے ہیں ایکس وائی زی سے تو ہم نے دو اسٹرنگ ٹائپ کے ویریبلس ڈکلیئر کیے ہیں ایس ون اور ایس ٹو اور انہیں ایکس وائی زی سے انیشلائز کروایا ہے اور اب از اکول کا فنکشن کال کیا ہے اور اس کو یہ دونوں پیرامیٹرس پاس کر دیے گئے ہیں ایس ون اور ایس ٹو جب یہ از اکول کا فنکشن کال کیا گیا تو اگین کمپائزر نے جا کے دیکھا کہ یہ کوئی فنکشن ہے جو کہ آرگومینٹ جو ہے وہ اسٹرنگ ٹائپ کے لے رہا ہے اور آف کورس اسے کمپائلر کوئی ایسا کوئی فنکشن نہیں ملا پھر وہ جا کے دیکھتا ہے کہ کوئی ایسا فنکشن ٹیمپلیٹ ہے جس سے میں یہ جنریٹ کروا سکوں اور اسے فنکشن ٹیمپلیٹ از اکول مل جاتا ہے جو کہ دو پیرامیٹر لے رہا ہے اور جن کی دونوں پیرامیٹر کی ٹائپ ایک ہی ہے یہاں سے وہ کوڈ جنریٹ کرواتا ہے جہاں جہاں پہ ٹائپ پیرامیٹر ٹی لکھا ہوا ہے وہاں پہ وہ اسٹرنگ کر دیتا ہے جب یہ کوڈ جنریٹ کرا کے اسے کمپائل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جب کمپائل کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو ریٹرن اسٹیٹمنٹ ہے فنکشن کی ایکس اکوالٹی وائی یہ اسٹرنگ کلاس کے لیے یہ آپریٹر اوور لوڈ نہیں ہے اس بیسس کے اوپر وہ ایرر دے دیتا ہے کہ اکوالٹی آپریٹر کا فنکشن اسٹرنگ کلاس کے لیے اوور لوڈ نہیں کیا گیا کمپائلر خود سے اس فنکشن کو رائٹ نہیں کر سکتا اس وجہ سے کمپائلر نے ایرر دی ہے سو یہاں پہ آپ اسکرین پہ جو دیکھ رہے ہیں کہ از اکول کی فنکشن کال کے بعد جو ایرر لکھا گیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ فنکشن از اکول نہیں ملا فنکشن از اکول ملا فنکشن ٹیمپلیٹ ملا جس سے کمپائلر نے اسٹرنگ ٹائپ کے لیے انسٹینشیٹ بھی کروایا اسے لیکن جب وہ اسے کمپائل کرنے گیا تو اس وقت اکوالٹی کا آپریٹر کیونکہ اوور لوڈ نہیں ہے اس وجہ سے یہ ایرر آئی تو پچھلی اسکرین پہ جو کہا تھا کہ اسٹیٹک چیکنگ بھی ہوتی ہے اسے یہ مراد تھی یہاں پہ جب تک یوزر ڈیفائن ٹائپ کے لیے اکوالٹی کا آپریٹر اوور لوڈ نہیں کیا گیا ہم اس فنکشن ٹیمپلیٹ کو اس یوزر ڈیفائن ٹائپ کے لیے یوز نہیں کر سکتے آئیے اب اس فلو کو ٹھیک کرتے یہ دیکھیے اب آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر کلاس ٹرنگ کا کوڈ ہے اگین جو چیز ہمارے لیے یوزفل ہے ہم نے صرف وہی دکھائی ہے یہاں پہ ہم نے اب اس کے انٹرفیس میں فرینڈ فنکشن انٹروڈیوس کروایا ہے جو کہ اکوالٹی کو آپریٹر کو اوور کر رہا ہے یہ دو پیرامیٹر لیتا ہے کانسٹنٹ اسٹرینگ ریفرنس کے اور یہ اس کا سمپل سا کوڈ ہے باڈی سمپل سی ہے ہم اسٹرنگ کمپیئر کا S T R C M P جو کہ لائبریری فنکشن ہے سی کا اس کو کال کرتے ہیں اور دو پیرامیٹر جو ہیں وہ اسے پاس کر دیتے ہیں X dot P S T R اور Y dot P S T R جو دو اسٹرنگ آرگومنٹ ایکس اور وائی آئے ہیں ان کا data member P S T R جو کہ کریکٹر پوائنٹرز ہیں یہ S T R C M P function کو پاس کر دیے جاتے ہیں اور اس کا جو جواب ہے اسے چیک کر رہے ہیں زیرو سے آپ کو پتا ہے کہ اسٹرنگ سی ایم پی کو اگر دو سی اسٹرنگس یا کریکٹر اسٹرنگس پاس کی جائیں اور وہ دونوں لیکسی کو گرافکلی تو یہ فنکشن زیرو ریٹرن کرتا ہے ورنہ پوزیٹو یا نیگیٹو نمبر ریٹرن کرتا ہے سو so اگر اس نے زیرو کیے ہوئے ہیں تو جواب ٹرو آ جائے گا ریٹرن کر دے گا یہ فنکشن ورنہ فالس ریٹرن کرے گا سمپل سا کوڈ ہے اب دوبارہ وہی کوڈ سنائپر جو ہے اسکرین کے باٹم ہاف پہ دیکھیے مین فنکشن کی جو باڈی میں سیکنڈ لائن ہے is equal S one S two یہ اب کمپائلر اس پہ ایرر نہیں دے رہا از اکول فنکشن ٹیمپلیٹ سے اس نے نیا کوڈ انسٹینشیٹ کیا اسٹرنگ کلاس کے لیے اسٹرنگ کلاس میں کیونکہ اکوالٹی کا آپریٹر اب اوور لوڈ ہو چکا ہوا ہے اس وجہ سے اب یہ فنکشن ٹھیک کام کرے گا اور ہوپ فلی جواب بھی ٹھیک ایٹ لیسٹ کمپائل ٹائم کے اوپر کوئی ایرر نہیں آ رہی نیکسٹ کوشچن جو زین میں آتا ہے کہ ہمیں یہ فنکشن ٹیمپلیٹس کہاں پہ یوز کرنے چاہیے اور فنکشن اوور لوڈنگ کہاں پہ کرنی چاہیے فنکشن اوور لوڈنگ جو ہے وہ اسی کام کے لیے کرتے ہیں ہم ہم ابھی تک تو ہم دیکھ آئے ہوئے ہیں کہ ایک ہی نام کا ہم نے فنکشن لکھا ہوا ہے اور اس کی اگر پیرامیٹر ٹائپ ڈفرنٹ کر دیں تو ہم دوبارہ وہ نام یوز کر سکتے ہیں ٹیمپلیٹ بھی کچھ لگتا ہے ہمیں کہ اسی قسم کا کام کر رہا ہے بجائے اس کے کہ ہم کوڈ جنریٹ کریں ہم کمپائلر سے کہہ دیتے ہیں وہ تو ٹائپ اسپیسیفک کوڈ وہ جنریٹ کر دیتا ہے تو دونوں میں فرق کیا ہے کہاں یوز کیا جائے کہاں نہ یوز کیا جائے تو بڑی سمپل سی بات ہے ہم فنکشن اوور لوڈنگ وہاں پہ یوز کرتے ہیں جب کہ دو فنکشنز کے کوڈ میں کچھ سملیرٹی ہو دونوں اوور لوڈیڈ فنکشن کے کوڈ میں کے بہیویئر میں کچھ سملیرٹی ہو کچھ ملتے جلتے ہوں سملیرٹی سے مراد ان کا بہیویئر ملتا جلتا ہے اور ٹیمپلیٹ ہمیں وہاں پہ چوز کرنا چاہیے جہاں پہ کوڈ آئیڈینٹیکل ہے بالکل ایک ہے بہیویئر میں کوئی فرق نہیں ہے ایک ہی بہیویئر سب شو کر رہے ہیں سو یہ اگر آپ رولز جو ہیں اپنے ذہن میں رکھ لیں تو آپ کا کام بہت سمپل ہو جائے گا فنکشن اوور لوڈنگ ہم نے وہاں پہ کرنی ہے جہاں پہ بہیویئر میں سملیرٹی ہو اور ٹیمپلیٹ وہاں پہ یوز کرنا ہے جہاں پہ بہیویئر ایگزیکٹلی سیم ہو آئیڈینٹیکل ہو اور اس کی اگزامپل آپ دیکھتے ہیں تاکہ یہ کانسپٹ جو ہے آپ کے ذہن میں جہاں گز ہو جائے پلس کا آپریٹر ہم نے کافی اوور لوڈ کیا کمپلیکس کلاس کے لیے کی کلاس کے لیے جو ہم پہلے دیکھتے آئے ہیں کمپلیکس کی کلاس دیکھیے ہم نے کمپلیکس کی کلاس کے لیے پلس کے آپریٹر کو اوور لوڈ کیا جبکہ یہ دونوں پیرامیٹر جو ہیں وہ کمپلیکس ٹائپ کے لے رہا تھا سو اگر ہمارے پاس دو کمپلیکس ویریبل ہیں زیڈ ون اور زیڈ ٹو اور ہم ان دونوں کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں Z one plus Z two تو ہم نے بائنڈری پلس کے آپریٹر کو اوور لوڈ کر دیا اور اس کو دو آپرینٹ ایز اے پیرامیٹر دے دیے کمپلیکس ٹائپ کے پھر ہم نے دیکھا کہ میتھ میں ہم زیڈ ون پلس یا فائیو پلس زیڈ ون بھی کرتے ہیں ویئر فائیو از این اینٹ اور ڈبل اینٹ ہے تو فائیو ہوگا ڈبل ہے تو five point zero real number کے طور کے اوپر ہم یہ بھی ایڈ کرتے ہیں اور اس کی ایڈیشن کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ 5 جو کہ ریئل نمبر ہے اس کو کمپلیکس ویریبل کے ریئل پارٹ میں ایڈ کر دیا جائے اور جو امیجنری پارٹ ہے کمپلیکس نمبر کا وہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا نا پچھلے بہیویئر اور اس بہیویئر میں سملیرٹی ہے اگر دو کمپلیکس نمبر ہمارے پاس موجود ہیں تو دو کمپلیکس نمبر کے ریئل پارٹس کو ہم ایڈ کرتے ہیں اور ان کے امیجنری پارٹ کو ایڈ کرتے ہیں اگر ایک کمپلیکس نمبر ہے اور ایک ریئل نمبر ہے تو کمپلیکس نمبر کا ریئل پارٹ اور یہ ریئل نمبر ایڈ کرتے ہیں اور جو امیجنری پارٹ ہے کمپلیکس نمبر کا وہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا سو بہیویئر سملر ہے آئیڈینٹیکل نہیں ہے اسی لیے ہم نے آپریٹر پلس کو اوور لوڈ کیا تھا ایک کیس میں وہ دونوں کمپلیکس نمبر کو لے رہا تھا ایز این آپرینٹ اور ایک کیس میں وہ ایک ریئل نمبر کا آپرینٹ لے رہا ہے اور ایک کمپلیکس نمبر کا آپرینٹ لے رہا ہے کیونکہ دونوں میں سملیرٹی ہے آئیڈینٹیکل نہیں ہے اسی طرح اسٹرنگ کی کلاس اسٹرنگ کی کلاس میں ہم نے پلس جو ہے وہ کنکیٹینیشن کے لیے یوز کیا تھا کہ اگر دو ہمارے پاس اسٹرنگس ہیں تو اگر ہم نے انہیں کنکیٹینیٹ کرنا ہے تو ہم پلس کا آپریشن کرتے تھے لیکن یہ بھی تو ہے اور ہم نے کیا بھی تھا کہ کنکیٹینیشن کے وقت ہمارے پاس ایک اسٹرنگ کلاس کا آبجیکٹ ہے اور دوسرا سمپل ہمارے پاس کریکٹر اسٹرنگ ہے جو ڈبل کوٹ میں ہمیں دی ہوتی ہے جسے ہم سی اسٹرنگ کہتے ہیں double quote X Y Z دیا ہوا ہے plus S one which is a string variable ان دو کو بھی ایڈ کرنا ہے ان دو کو ایڈ سے مراد ہے کنکیٹینیٹ کرنا ہے اب دونوں کے کوڈ میں کچھ نہ کچھ تو فرق ہوگا ایک کے دونوں آپرینٹ اسٹرنگ کلاس کے ہیں ایک کنکیٹینیشن کریکٹر کی کنکیٹینیشن ایک آبجیکٹ کے ساتھ ہو رہی ہے تو بہیویئر میں سملیرٹی ہے آئیڈینٹیکل نہیں دوسرا کیس ٹیمپلیٹ کہاں یوز کریں ایک تو ایگزامپل ہم پچھلے لیکچر میں دیکھ آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس ارے ہے اس کو پرنٹ کرنا ہے ارے آف انٹ بھی ہمارے پاس ہے ارے آف کریکٹر ہمارے پاس ہے ارے آف ڈبل ہمارے پاس ہے اس کا کوڈ ہم نے دیکھا تھا تین فنکشن دیکھے تھے آئیڈینٹیکل کوڈ کہیں کوئی آیوٹے کا بھی ڈفرنٹ نہیں تھا اسی کے لیے ہم نے ٹیمپلیٹ بنایا تھا اور ایگزامپل ہمارے پاس اریز ہیں نیومیرک ٹائپ کی ہیں رے آف انٹ ہے ہمارے پاس ارے آف فلوٹ ہے رے آف ڈبل ہے آف آف کمپلیکس نمبر ہے ہے ہے ان کا ہم نے سم کرنا ایک ہی آپریشن ہمارے پاس آئیڈینٹیکل ہے دو ایلیمنٹ لو اس کو سم کرتے جاؤ دو ایلیمنٹ لو ان کو سم کرتے جاؤ ہر ایک میں یہی آئیڈینٹیکل آپریشن ریپیٹ ہو رہا ہے ٹیمپلیٹ یوز کیجیے فنکشن اوور لوڈنگ نہ کیجیے کہ ایک میں آپ ارے دے رہے ہیں اسے انٹ ٹائپ کا دوسرا فنکشن لکھ رہے ہیں اس میں آپ فلوٹ کا دے رہے ہیں تیسرا نمبر دے رہے ہیں تیسرا فنکشن لکھ رہے ہیں جس میں آف کمپلیکس نمبر پاس کر رہے ہیں کیونکہ ان اس کیس میں میں تینوں جو آپریشن ہو رہا ہے وہ آئیڈینٹیکل آپریشن کوئی فرق نہیں آئیے اب ان کا کوٹ دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ بات جو ہم نے زبانی کی ہے وہ ایکچولی کوٹ میں دیکھ کے ہمیں یقین آ جائے یہ دیکھیے اسٹرنگ کلاس کا کے لیے ہم پلس کے آپریٹر کو اوور لوڈ کر رہے ہیں یہاں پہ زیوم کر رہے ہیں کہ یہ فرنٹ فنکشن ہے سو اسٹرنگ آپریٹر پلس دو پیرامیٹر لے رہا ہے کانسٹرنگ ریفرنس ایکس اور کانسٹرنگ ریفرنس وائی کوڈ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہوا سمپل سا کوڈ ہے ہم ایک ٹیمپریری اسٹرنگ ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں اسٹرنگ ٹی ایم پی اس اسٹرنگ جو temporary string variable T M P ہے اس کے لیے ہم اب جگہ ایلوکیٹ کرتے ہیں اس ٹیمپریری ویریبل میں ہم نے دو اسٹرنگس کو کنکیٹینیٹ کر کے ڈالنا ہے تو اس کی اسٹرنگ کا سائز جو ہے وہ جو دو اسٹرنگس پیرامیٹر پاس ہوئے ہیں ان کی جو لینتھ ہے ان دونوں کے برابر ہونا چاہیے سو so, اگلی لائن جو ہے temp dot P S T R is equal to new character string length Y dot P S T R دونوں جو اسٹرنگ آرگومنٹ ہمیں ملے ہیں ایکس اور وائی ان میں جو کریکٹر اسٹرنگس پڑی ہوئی ہے ان دونوں کی اسٹرنگ لینتھ لی ان کو جمع کیا اور پلس ون ہمیں ایک کریکٹر کی جگہ اور چاہیے جہاں پہ نل کریکٹر پڑا ہوگا یعنی اس کنکیٹینیٹڈ اسٹرنگ کو ہم نے نل ٹرمینیٹ کرنا اور اس کے بعد ہم نے آگے سمپل کوڈ ہے اسٹرنگ کاپی کیا ایکس کا جو ہمیں آبجیکٹ پاس کیا گیا ہے جس کا ریفرنس پاس کیا گیا ہے اس میں جو اسٹرنگ پڑی ہوئی ہے اس کو کاپی کر کے ٹیمپ میں ڈال دیا اور اس کے بعد ٹیمپ میں جو کاپی پڑی ہوئی ہے اس کو آ, جو اسٹرنگ ہمارے پاس وائی پاس کی گئی ہے اس سے کنکیٹنیٹ کروا دیا so string C P Y string copy کا اور اسٹرنگ کیٹ اسٹرنگ کنکیٹینیٹ کے دو لائبریری فنکشن یوز کیے اور اس طرح ہم نے دو اسٹرنگس کی کنکیٹینیشن اچیو کر لی اور یہ جو ٹیمپریری آبجیکٹ تھا اسے بائی ویلو ریٹرن کر دیا سمپل سا کوڈ ایکچولی ہم نے کام جو کیا وہ یہ ہے دونوں آبجیکٹس جو پاس کیے گئے اسے ایکس اور وائی جن کے اسٹرنگس کو کنکیٹینیٹ کرنا ہے ان کی جو اسٹرنگز ہیں ان کا ہم نے سائز اٹھایا اس کے مطابق ڈائنامک میموری ایلوکیشن کی اور پھر وہاں سے کاپی اور کنکیٹینیشن کرتے نا دوسرا آپریشن یہاں پہ ہم نے کنکیٹینیشن کرنی ہے ایک اسٹرنگ آبجیکٹ کی ایک سی اسٹرنگ کے ساتھ سی اسٹرنگ کریکٹر اسکن جو ہم ڈبل کوٹ کے ساتھ لکھتے ہیں یا جنہیں ہم ارے آف کریکٹرس کہتے ہیں ٹرمینیٹڈ بائی نل کریکٹر اس کے لیے ہم فنکشن اوور لوڈ کر رہے ہیں اور یہاں پہ فرق کیا ہے اس کی باڈی کی سیکنڈ لائن دیکھیے temp dot P S T R is equal to new character string length S T R one جو ہمیں کریکٹر پوائنٹر دیا گیا ہے جس سی اسٹرنگ کو وہ پوائنٹ کر رہا ہے ہم اب اس سی اسٹرنگ کی لینتھ لے رہے ہیں پچھلے کیس میں جو ہمیں پہلا آبجیکٹ پاس کیا گیا تھا اسٹرنگ ٹائپ کا ہم اس اسٹرنگ ٹائپ آبجیکٹ کی لینتھ کو یہاں پہ میئر کرتے تھے اور یہاں پہ صرف ہم اسٹرنگ کی لینتھ پتا کر رہے ہیں جو کریکٹر اسٹرنگ ہمیں دی گئی ہے اور اس کیس میں ہم جو کریکٹر اسٹرنگ پاس کی گئی ہے اس کی اسٹرنگ لینتھ لے رہے ہیں سو دس از دی فرسٹ ڈفرنٹ اور اس کے بعد اگلی لائن آپ دیکھیے جہاں پہ اسٹرنگ سی پی وائی کا میتھڈ یوز کر رہے ہیں ہم اسٹرنگ کاپی کا اس میں جو سورس سی اسٹرنگ جو ہے وہ ایس ٹی آر ہے نہ کہ آبجیکٹ تو یہ دو ڈفرینسز ہیں جہاں پہ ہم ڈائنامک میموری ایلوکیشن کروا رہے ہیں اور جہاں پہ ہم اسٹرینگ کاپی کر رہے ہیں وہاں پہ بجائے ہم آبجیکٹ کو یوز کرنے کے ہم وہاں پہ کریکٹر اسٹرینگ کو یوز کر رہے ہیں لیکن لاجیکلی ایکشن ایک ہے سینٹیکس میں تھوڑا سا فرق آیا ہے لیکن کوڈ سملر ہے انڈر لائن چیز ایک ہی کر رہے ہیں ڈائنامک میموری ایلوکیشن میں ایک طرف ہم آبجیکٹ کے جو ہمارے پاس تھا ایکس آبجیکٹ آیا تھا اس کی لینتھ میئر کر رہے تھے اس کیس میں کریکٹر اسٹرنگ کی لینتھ میئر کر رہے ہیں دوسری جگہ پہ ایکس آبجیکٹ کو کاپی کر رہے تھے یہاں پہ کریکٹر اسٹرنگ کو کاپی کر رہے ہیں سو کوڈ میں بہیویئر میں سملیرٹی ہے لیکن وہ آئیڈینٹیکل نہیں اگلی اگزامپل دیکھیے کہ ٹیمپلیٹ کہاں پہ یوز کرنا ہے اب آپ اسکرین پہ اگزامپل دیکھیے کہ ہم اب فنکشن ٹیمپلیٹ یوز کر رہے ہیں ان کیسز کے لیے جہاں پہ کوڈ آئیڈینٹیکل ہے سملیرٹی نہیں ہے کوڈ آئیڈینٹیکل ہے فنکشن ٹیمپلیٹ سم کا آپ کے سامنے ہے جو کہ ایرے کا پوائنٹر لیتا ہے ٹی اسٹار ایرے اور ایرے کا سائز لیتا ہے اور ان کو سم کر کے جو ریزلٹ ہے وہ ریٹرن کر دیتا ہے سو باڈی ہے T sum is equal to zero ہم ایک سم نامی ویریبل یوز کر رہے ہیں ٹی ٹائپ کا اس کو انیشلائز زیرو سے کر رہے ہیں اور اس کے بعد فور کا لوپ ہم نے لگایا ہے اور فور کے لوپ میں ہم ارے کے ایلیمنٹس کو انڈیویجلی ویریبل میں ایڈ کرتے جا رہے ہیں اور پھر جو ہمارے پاس ریزلٹ آیا ہے اسے ہم ریٹرن کر رہے ہیں اب چاہے یہ ایرے انٹ کا ہو چاہے یہ فلوٹ کا ہو یا اور کسی نومیرک ٹائپ کا ہو کوڈ آئیڈینٹیکل ہی رہنا ہے کوئی چینج نہیں ہونا اس کیس میں آپ فنکشن ٹیمپلیٹ یوز کیجئے فنکشن اوور لوڈنگ یوز نہ کیجیے so I hope now the distinction where function template should be use as compare to function overloading is clear to you اب ایک فنکشن ٹیمپلیٹس کے اور یوز کی طرف آتے ہیں ابھی تک ہم نے جتنی ایگزامپلس دیکھی ہیں وہاں پہ ہم نے ٹیمپلیٹس یوز کیے ہیں ٹائپ کو ٹائپ انڈیپینڈنٹ بنانے کے لیے اپنے کوڈ کو جیسے ابھی پچھلی اگزامپل فنکشن ٹیمپلیٹ سم کی ہم نے دیکھی تھی کہ کبھی ارے آف انٹ ہے کبھی ارے آف ڈبلز ہیں ہمارے پاس کبھی ارے آف کمپلیکس ہیں ہمارے پاس سو so, ایرے کی ٹائپ کو ہم نے جنیرک بنا دیا باقی جو کام اس کے اوپر ہو رہا تھا وہ سیم تھا اب ہم اس فنکشن ٹیمپلیٹ کا ایک یوز دیکھنا چاہ رہے ہیں جہاں پہ ہم اس کا بہیویئر تھوڑا سا چینج کر رہے ہیں اب ہمارا متما نظر جو ہے وہ ٹائپ انڈیپینڈنٹ نہیں بنانا اپنے کوڈ کو ہم اب اس کے بہیویئر کو ٹیمپلیٹ پیرامیٹر سے چینج کرنا چاہ رہے ہیں دس وی کال ایز اے پالیسی کہ ایک پالیسی کے تحت اگر اسی فنکشن ٹیمپلیٹ کو انسٹینشیٹ کروایا جائے تو وہ ایک بہیویئر شو کرے اور دوسری پالیسی کے تحت اگر اسے انسٹینشیٹ کروایا جائے تو وہ دوسرا بہیویئر ڈپیکٹ کرے تو یہ چیز بھی جنیرک پروگرامنگ کے اندر آتی ہے اور وہ فنکشن ٹیمپلیٹ ہماری اس میں ہیلپ کرتے ہیں سینیریو کچھ اس قسم ہے کہ ہم فنکشن لکھنا چاہ رہے ہیں جو کہ دو کریکٹر اسٹرینگس کو کمپیئر کرتے ہیں اگر وہ کریکٹر اسٹرینگس ایک جیسی ہوں لیکسی کو گرافکلی تو وہ زیرو ریٹرن کرتے ہیں ورنہ نمبر ریٹرن کر دیتے ہیں اگر ایک دوسرے سے بڑا ہو تو پازیٹو نمبر ایک دوسرے سے چھوٹا ہو پہلا دوسرے سے چھوٹا ہو تو نیگیٹو نمبر ریٹرن کر دیں گے جیسے S T R C M P کا لائبریری فنکشن کرتا ہے انہی لائنس کے اوپر ہم اپنا یہ فنکشن کمپیئر کا لکھنا چاہتے ہیں لیکن اس میں ہم ایک چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ یہ ہمارا فنکشن جب ہم چاہیں کیس سینسٹو کمپیرزن کرے اور جب ہم چاہیں وہ کیس انسینسٹیو کمپیرزن کرے کیس سینسٹیوٹی کا ہم یہ ایڈیشنل چیک رکھنا چاہتے ہیں یعنی یہ بہیویئر میں تھوڑا سا ڈفرنس رکھنا چاہ رہے سو یہ ہمارے پاس پرابلم ہے یہ ہمارے پاس سچویشن ہے اسے کوڈ کیسے کریں ابھی فنکشن ٹیمپلیٹ چھوڑ دیں فنکشن ٹیمپلیٹ اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کیسے کریں گے سو so, ہمیں پتا ہے کہ ہمیں ایک فنکشن چاہیے کمپیئر کا نام اس کا کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اس کی ریٹرن ٹائپ کچھ انٹیریئر ہونی چاہیے انٹیریئر یا شارٹ وغیرہ کیونکہ اس نے زیرو پوزیٹو اور نیگیٹو نمبر ہمیں ریٹرن کرنے ہیں zero in case of equality اور پلس اور negative one is greater than the other اور one is less than the other lexicographically speaking اور یہاں پہ ہم ایزیوم کر لیتے ہیں فردر کہ کیونکہ یہ بلکہ کریکٹر uh, اسٹرنگ دی ہوئی ہیں تو دو پیرامیٹر اس فنکشن کو پاس کرنے ہیں دونوں کریکٹر پوائنٹرز ہوں گے سو so, پہلا سولوشن تو یہ ہے کہ ہم فنکشن کو اوور لوڈ کر لیں بہیویئر سملر ہے ایک میں کیس سینسٹو ہم نے کمپیرزن کرنا ہے دوسرے میں کیس انسینسٹو کمپیرزن کرنا ہے تو تھوڑا سا کوڈ میں فرق ہوگا کوڈ میں سملیرٹی ہے آئیڈینٹیکل نہیں ہے سو پہلا سولوشن جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے دوسرا پاسبل سولوشن یہ ہے کہ ہم اس فنکشن میں تیسرا پیرامیٹر بھی بھجوا دیں اور وہ پیرامیٹر کوئی بولین ٹائپ کا ہو کہ وہ بتا دے کہ کیس سینسٹیو کمپیرزن کرنا ہے یا کیس انسینسٹیو کمپیرزن کرنا ہے اور باڈی میں جا کے ہم چیک لگا دیں کہ اگر یوزر نے کہا ہے کہ یہ کیس انسینسٹیو کمپیرزن کرنا ہے تو ڈفرینٹ طرح سے کمپیرزن کر لیں اور اگر اس نے کہا ہے کیس انسینسٹیو کمپیرزن کرنا ہے تو کیس انسینسٹیو کمپیرزن کر لیں تو یہی دو پاسبل سولوشن ہیں جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں اور آئیے اب ان سولوشنس کو ہم دیکھتے ہیں ان کے کوڈ کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم آئیں گے کہ اس چیز کو ہم فنکشن ٹیمپلیٹ سے کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں اور ہم اسے پالیسی کہہ رہے ہیں کہ ایک پالیسی یہ ہے کہ آپ اپنے بہیویئر کو ماڈیفائی کیجئے کیس سینسٹیوٹی کے اوپر بیس کر کے یہ ہم پہلا کیس لے رہے ہیں جہاں پہ ہم نے دو فنکشن لکھے ہیں ایک کیس سینسٹیو کمپیئر کا اور ایک کیس انسینسٹیو کمپیئر کا آپ کے سامنے جو اس وقت کوڈ نظر آ رہا ہے وہ کیس سینسٹو کمپیئر ہے اس کی ریٹرن ٹائپ انٹ ہے اور یہ دو کریکٹر پوائنٹر لے رہا ہے کریکٹر اسٹرینگس لے رہا ہے character star S T R one اور character star S T R two اس کا کوڈ کافی کمپیکٹ لکھا گیا ہے اور یہ پلیز آپ ذرا اسے فالو می تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ سکے پہلی لائن تو سیم ہے کہ ہم فور کا لوپ لگا کے کریکٹر بائی کریکٹر اٹریشن کر رہے ہیں کہ یہ دو کریکٹر ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں اگر پہلے دو کریکٹر ٹھیک ہیں تو ہم اگلے کریکٹرس پہ چلے جائیں گے دونوں اسٹرنگس کے اگلے کریکٹرس کمپیئر کریں گے اگر وہ ٹھیک ہیں تو پھر اس سے اگلے کریکٹرس پہ اس سے اگلے کریکٹر پہ جہاں پہ ہمیں یہ کریکٹر کمپیرزن جو ہے وہ فالس مل جائے وہیں پہ ہم ریٹرن کر دیں گے کہ یہ سیم نہیں ہے آئیے اب for int I is equal to zero less than string length S T R one so index zero سے اسٹارٹ کر رہے ہیں اور ہم چیک لگا رہے ہیں کہ ہم نے اس وقت تک یہ کریکٹر کمپیرزنس کرنی ہے انڈیویجل کریکٹر کمپیرزن کرنی ہے جب کہ جو انڈیکس ہے اس کی لینتھ کریکٹر اسٹرنگ ون جو ہے ایس ٹی آر ون اس کی لینتھ سے بھی کم ہو and S T R two کی لینتھ سے بھی کم ہو اگر ان دونوں سے انڈیکس کی ویلیو کم ہے تب تو ہم اس کی باڈی میں جائیں گے ورنہ ہم یہاں سے نکل آئیں گے سو فور لوپ کی باڈی میں ایک ایف اسٹیٹمنٹ ہے if S T R I is not equal to S T R two I اگر دونوں کریکٹر اسٹرینگس کے ایک انڈیکس کے اوپر آئی ایتھ انڈیکس کے اوپر جو کریکٹر پڑے ہوئے ہیں اگر وہ ایکول ہے تب تو آئی پلس ون کریکٹر کو آپ چیک کیجئے اگر وہ ایکول نہیں ہے تو یہیں سے ریٹرن کر جائیے ایرر دے دیجیے اور وہ کیا ہے return S T R one I minus S T R two I یہاں پہ ہم اس فیکٹ کو یوز کر رہے ہیں کہ انڈر لائنگ جو کوڈ ہے کریکٹر کے لیے وہ ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ آس کی کریکٹر سیٹ سے لیا ہوا ہے سو آئیت انڈیکس کے اوپر اسٹرینگ ون کا جو کریکٹر ہے اس کا آسکی کوڈ لیا اور اس میں سے اسٹرینگ ٹو کے آئیت انڈیکس کے اوپر جو کریکٹر پڑا ہوا ہے اس کا کوڈ آسکی کوڈ لیا ان دونوں کو مائنس کیا اور جو جواب آ رہا ہے وہ ریٹرن کر دیا آف کورس یہ ریٹرن اسٹیٹمنٹ اسی وقت ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے جب آئی ایتھ انڈیکس کے اوپر اسٹرنگ ون اور اسٹرنگ ٹو میں جو کریکٹرز پڑے ہوئے ہیں وہ ایکول نہیں ہیں اگر وہ ایکول نہیں ہے اس کا مطلب ہے ان دونوں کے آس کی کوڈ ڈفرنٹ ہیں اس کا مطلب ہے اف سے جو ریٹرن ہو رہا ہے وہ لازمی بات ہے کوئی پازیٹیو نمبر ہوگا یا نیگیٹو نمبر ہوگا پازیٹیو نمبر اس وقت ہوگا جب اسٹرنگ ون کا آئی ایتھ انڈیکس جو ہے اس کا آس کی کوڈ بڑا ہے اسٹرنگ ٹو کے آئی ایتھ انڈیکس سے ورنہ ادر وے رینٹ ہو جائے گا سو پوزیٹو یا نیگیٹو نمبر ریٹرن ہو جائے گا لیکن اگر اسٹرنگ ون آئی اور ٹو دونوں ایک دوسرے کے اکول ہیں تو یہ فور کا لوپ ٹرمینیٹ کر جائے گا اور آخری لائن جو ہے ریٹرن اسٹیٹمنٹ وہ ایگزیکیوٹ ہوگی اور وہ اسٹیٹمنٹ ہے return string length S T R one minus string length S T R two دونوں میں آخری آیت انڈیکس تک تو وہ سیم ہے یہاں پہ آخری آیت انڈیکس سے مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے string length S T R one اور ایس ٹی آر ٹو دونوں کی لینتھ ایک ہو لیکن یہ بھی تو پاسبل ہے کہ ایس ٹی آر ون کی لینتھ کم ہے ایس ٹی آر ٹو کی زیادہ ہے یا ادر وے راؤنڈ اور دونوں کے پہلے پارٹ میٹ کر رہے ہیں اگر ایس ٹی آر ون کی لینتھ کم ہے ایس ٹی آر ٹو کی زیادہ ہے تو ایس ٹی آر ون جو ہے وہ کمپلیٹلی میچ کر رہا ہے ایس ٹی آر ٹو کے کے شروع پارٹ سے اور ادر وے راؤنڈ بھی ٹرو ہے اگر ایس ٹی آر ون کی لینتھ بڑی ہے اور ایس ٹی آر ٹو کی لینتھ کم ہے تو S T R two completely match کر رہا ہے ایس ٹی آر ون کے پہلے پارٹ سے so whatever may be the case ان تین کیسز میں سے جون سے بھی کیس ہیں آخری ریٹرن اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرے گی اگر دونوں کی لینتھیں برابر ہیں تب زیرو ریٹرن ہوگا ادر وائز پوزیٹو یا نیگیٹو ریٹرن ہو جائے گا ڈپینڈنگ اپون کہ ایس ٹی آر ون کی لینتھ بڑی ہے یا ایس ٹی آر ٹو کی لینتھ بڑی ہے سو یہ بڑا کمپیکٹ کوڈ ہے جو کہ S T R C M P کی فنکشنلٹی کو امپلیمنٹ کر رہا ہے کیس سینسٹیوٹی میں کیس سینسٹیوٹی چیک کہاں پہ آیا فور کی جو باڈی میں اف اسٹیٹمنٹ لگی ہوئی ہے وہ simply S T R one کے آئی ایتھ انڈیکس کو چیک کر رہی ہے ایس ٹی آر ٹو کے آئی ایتھ انڈیکس سے تو وہاں پہ جو کریکٹر پڑا ہوا ہے چاہے ایک میں لوور کیس پڑا ہوا ہے ایک میں اپر کیس پڑا ہوا ہے وہ دونوں کو چیک کر رہی ہے as it is here it is case sensitivity دوسرا فنکشن جو کہ کیس انسینسٹیوٹی کو چیک کر رہا ہے سو so, نام اس کا ہم نے نان کیس سینسٹیو کمپیئر رکھ دیا ہے ریٹرن ٹائپ اسٹیل انٹ ہے دو کریکٹر پوائنٹرس لے رہا ہے کوڈ میں ڈفرنس کہاں پہ آیا کیس انسینسٹیو کیس انسینسٹیوٹی ہم نے اب اس کے کوڈ میں لانی ہے اور وہ آپ اف اسٹیٹمنٹ دیکھیے اس میں آ رہی ہے اسٹرنگ ون کے ایتھ انڈیکس کے اوپر جو کریکٹر پڑا ہوا ہے اسے اپر کیس میں کنورٹ کر رہے ہیں ٹو اپر کے لائبریری فنکشن سے ٹو اپر کو اگر آ, کوئی بھی الفابیٹ کا کریکٹر دیا جائے تو وہ اسے اپر کیس میں کنورٹ کر دیتا ہے سو so, اسی طرح جو اسٹرنگ ٹو کا ایتھ انڈیکس کے اوپر جو کریکٹر پڑا ہوا ہے اسے بھی اپر کیس میں کنورٹ کر رہے ہیں دونوں کریکٹر کو کمپیرزن کرنے سے پہلے ہم اپر کیس میں کنورٹ کر رہے ہیں اور پھر ان کا کمپیرزن کر رہے ہیں this is what case sensitivity is comparison سے پہلے ٹیمپوریریلی ان کو اپر کیس میں کنورٹ کیا جا رہا ہے اور پھر کمپیرزن کیا جا رہا ہے یہ فرق آیا ہے کمپیرزن اسٹل ہو رہا ہے یہ کوڈ میں تھوڑا سا چینج ہے سملیرٹی ضرور ہے آئیڈینٹیکل نہیں ہے سو یہ ایک سولوشن ہے اب جب ہمیں کیس سینسٹیوٹی کمپیئر چاہیے تو ایک فنکشن کال کریں گے اور جب کیس انسینسٹیوٹی چاہیے کمپیئر میں تو یہ دوسرا فنکشن کال کریں گے تو یہ پہلا سولوشن یہ دوسرا سولوشن جو میں نے کہا تھا کہ ہم ایکسٹرا پیرامیٹر فنکشن میں کال پاس کر دیں بولین ٹائپ کا کیس سینسٹیوٹی کا کہ اگر کیس سینسٹیو کرنا ہے اسے تو اس میں ٹرو پاس کر دیں گے اور کیس سینسٹیو کرنا ہے تو فالس کر دیں گے سو کوڈ وہی ہے اف کی کلاس لگ رہی ہے ایف کی کلاس تھوڑی سی بڑی ہے وہ ہم اگلی اسکرین پہ دکھائیں گے اب باقی کوڈ دیکھ لیجئے باقی کوڈ ایکزیکٹلی وہی ہے جو کہ پچھلی دو کمپیئر کے فنکشن میں تھا یہاں پہ اف کا کوڈ ذرا زیادہ بڑا ہو گیا ہے اس میں کیس سینسٹیوٹی اور کیس انسینسٹیوٹی دونوں کو چیک کرنا ہے اور وہ یہ کوڈ آپ کے سامنے ہے یہ جو اف کنڈیشن کا کوڈ ہے وہ یہ ہے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے پہلا کیس دیکھ رہے ہیں کیس سینسٹیوٹی اگر کیس سینس کا ویریبل ٹرو ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہ اینڈ کر کے string string one I I is not equal to two so اگر کیس سینسٹیوٹی ہے اور آئی ایتھ انڈیکس کے اوپر دو کریکٹر جو اسٹرنگس میں پڑے ہوئے ہیں وہ اگر برابر نہیں ہے تو تب ہم نے ریٹرن کرنا ہے return S T R I minus S T R two I اور اگر کیس انسینسٹیوٹی ہے that is not case sense اگر فالس آیا تھا اس کو یہاں پہ ٹرو کر لیا اور اینڈ کر کے دونوں کریکٹرس کو پہلے اپر کیس کی اور پھر کمپیرزن کر رہے سو یہاں پہ جو کمپیرزن ہو رہا ہے پچھلے دو میتھڈ ہم نے دیکھے تھے یہ کمپیرزن علیحدہ علیحدہ ہو رہے تھے یہاں پہ ہم نے ایک ہی فنکشن میں دونوں کمپیرزن کر دیے یہی وہ میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ کی لگا کے ہمیں دونوں ٹائپ کے کمپیرزن کریں گے اور اگر دونوں ٹائپ کے کمپیرزن میں ریسپیکٹو کریکٹر جو ہیں وہ میچ نہیں کر رہے ہیں تو تب ہم return S T R one I minus S T R two I کر دیں گے تو یہ دوسرا سولوشن تھا اب اگر ہم نے اس فنکشن کو انوو کرنا ہے تو ہمیں تھرڈ پیرامیٹر ٹرو یا فالس کا دینا پڑے گا اب دیکھتے ہیں کہ اب ہم فنکشن ٹیمپلیٹ کے ذریعے یہ جو بہیویئر میں چینجز ہیں ان کو کیسے انکارپوریٹ کر سکتے ہیں ہم ایک کلاس بناتے ہیں آپ کو پتا ہے فنکشن ٹیمپلیٹ میں ہم صرف ٹائپ دے سکتے ہیں چاہے وہ بلٹ ان ٹائپ ہو چاہے یوزر ڈیفائن ٹائپ ہو تو ہم نے کوئی یوزر ڈیفائن ٹائپ اسے پاس کرنی ہے ہم ایک کلاس اپنی بنا لیتے ہیں کیس سینسٹیو کمپیئر میں اور اس کے بیچ میں ایک اسٹیٹک فنکشن ڈیفائن کر دیتے اب یہ دیکھیے کلاس کا یوز پہلے ابھی تک ہم نے جتنی بھی کلاسز دیکھی ہیں وہ کلاسز ہم نے آبجیکٹ کو انکوڈ کرنے کے لیے کی تھی ہمارے پاس کوئی آبجیکٹ تھا ہمیں سی پلس پلس میں آبجیکٹ چاہیے ہم نے کلاس بنا لی اب یہ کلاس کا ایک نیا یوز آپ سی پلس پلس میں دیکھ رہے ہیں یہ کسی کنکریٹ یا کسی ایبسٹریکٹ آبجیکٹ کو نہیں کر رہا یہ کچھ امپلیمنٹیشن کی نیڈ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں سو جنیرک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم دونوں فنکشن جو ہیں کمپیئر کے کیس انسینسٹیوٹی کمپیئر اور کیس کمپیئر اس میں جو ایکچوئل کریکٹر کمپیرزن ہے ہم کریکٹر کمپیرزن کے اوپر فنکشن لکھتے ہیں اور ان فنکشن کو اسٹیٹک فنکشن بنا کے دو کلاسز میں ڈال دیتے ہیں ایک کلاس میں وہ فنکشن ہے جو کہ کیس دو کریکٹرز کو سینسٹیوٹی کی بیسس کے اوپر کمپیئر کر رہا ہے اور دوسری کلاس وہ ہے جو دو کریکٹرس کو کیس انسینسٹیو کر کے کمپیئر کر رہا ہے دو کریکٹرس کو اونلی اسٹرنگس کو نہیں اور کوڈ آپ کے سامنے ہے تو ہم نے ایک کلاس بنائی کیس سینس کمپیئر اور اس میں ایک اسٹیٹک فنکشن رکھا اسٹیٹک فنکشن کیوں رکھا اس لیے کہ ہم اس کلاس کا کوئی آبجیکٹ بنانا ہی نہیں چاہتے ہیں ہم اس کلاس کو صرف اس لیے یوز کرنا چاہتے ہیں کہ اس میتھڈ کو یوز کر سکیں بیسیکلی ہم اس میتھڈ کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں فنکشن ٹیمپلیٹ کے ذریعے ہم میتھڈ نہیں دے سکتے ہیں ہمیں ٹائپ دینی ہے ٹائپ یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ ہونی چاہیے تو بیسیکلی اس کے جو فنکشن ہے اسٹیٹک فنکشن ہے اس کو ہم ریپ کر رہے ہیں ایک کلاس میں تاکہ وہ فنکشن پاس کیا جا سکے as a user defined type so اس میں جو اسٹیٹک فنکشن ہے وہ از اکول کے نام کا ہے ریٹرن کر رہا ہے یہ انٹ دو کریکٹر لے رہا ہے ایکس اور وائی اور وہ سمپلی ان کو ریٹرن کر رہا ہے return x is equal to y case sensitive comparison equality کا کمپیرزن دوسری کلاس ہم نے بنائی جو کہ کیس انسینسٹو کریکٹر کا کمپیرزن کرتی ہے so یہ ہے class non case sensitive comparison non case sen compare اس میں بھی اسٹیٹک فنکشن اسی نام کا اسٹیٹک انٹ از اکول دو کریکٹر لے رہا ہے کریکٹر ایکس کریکٹر وائی اور جو ہم یہاں پہ اسے اب ریٹرن کروا رہے ہیں ان دو کریکٹر کو اپر کیس میں کنورٹ کیا اکوالٹی کا چیک کیا ریٹرن کر دی سو ہم نے کریکٹر کمپیرزن کے دو فنکشن بنائے انہیں دو کلاسز سے ریپ کر دیا تو ان فنکشن کی دو ٹائپس بنا دی اب یہ فنکشن ٹیمپلیٹ لکھا آپ کے سامنے ہے پلیز فالو می تھوڑا سا یہ ٹائم لے گا سمجھنے میں اتنا مشکل بھی نہیں ہے template type name C is the return type compare of the function دو پیرامیٹر لے رہی ہے C string character star S T R one comma character star S T R two body for کا لوپ ایگزیکٹلی وہی ہے جو کہ فور کا لوپ ہم پہلے تین فنکشن میں دیکھ آئے ہوئے ہیں اس کی باڈی میں جو اف اسٹیٹمنٹ ہے دیٹ از دی کرکس اب یہاں پہ دیکھیے ہو کیا رہا ہے اف ٹائپ پیرامیٹر جو سی آیا تھا یوزر ڈیفائن ٹائپ ہے اس کا ہم اسٹیٹک فنکشن کال کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے اسٹیٹک فنکشن کیسے کال کرتے ہیں کسی بھی کلاس کا کلاس کے ریفرنس سے یہاں پہ کلاس کا نام کیا ہے C class is a user define type وہ ٹائپ ایز اے پیرامیٹر یہاں پہ آ رہی ہے C colon colon is equal S S T T R R one I I comma two ابھی ہم نے جو دو کلاسز دیکھی تھی ان دونوں میں ایک ایک اسٹیٹک فنکشن تھا از اکول اس فنکشن کا نام تھا دو کریکٹر پیرامیٹر لے رہا ہے اس کو دو کریکٹر پیرامیٹر دیے جا رہے ہیں S T R one I S T R two I یہ ریٹرن کرتا ہے اگر وہ اکول ہیں تو ٹرو ریٹرن کرتا ہے ورنہ فالس ریٹرن کر رہا ہے سو ہم چیک کر رہے ہیں اگر اس نے فالس ریٹرن کیا ہے اگر اس نے فالس ریٹرن کیا ہے تو وہی return S T R one I minus S T R two I کر دیتے ہیں باقی کوڈ سیم ہے فرق یہ آیا ہے کہ ہم نے اسے class as a parameter pass کی ہے اور اس کلاس میں ایک فنکشن ہے جو کہ اسٹیٹک فنکشن ہے نا ڈپینڈنگ اپون یہ کلاس کون سی پاس کی گئی ہے کلاس سینس کمپیئر پاس کی گئی ہے یا non case sen compare class pass کی گئی ہے ڈپینڈنگ اپان کلاس کون سی کی گئی ہے کیس سینسٹو کریکٹر کا کمپیئر ہوگا یا کیس انسینسٹیو کمپیئر ہوگا یہ دیکھیے چھوٹا سا پروگرام اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے انٹ آئی کوما جے ہمارے پاس دو ایبلس ہیں ان ٹائپ کے اس کے بعد ہم ایکس اور وائی دو کریکٹر اسٹرینگس جو ہیں وہ ڈکلیئر کرتے ہیں اور ان کو انیشلائز کرتے ہیں لوور کیس ہیلو سے اور اپر کیس ہیلو سے so x is a lower case hello اور y is a upper case hello اس کے بعد آپ اس کمپیئر کے میتھڈ کو فنکشن ٹیمپلیٹ کو انسٹینشیٹ کرواتے ہیں انسٹینشیٹ کرواتے وقت ہم نے بتانا ہے کہ اس کلاس کے لیے یہ انسٹینشیٹ کرائے اس کو پیرامیٹر تو پاس کرنا ہے یہ دیکھیے پہلی line I is equal to compare case sen compare اس یوزر ڈیفائن ٹائپ کے لیے کمپیئر کے فنکشن کو انسٹینشیٹ کرو اور اس کو دو کریکٹر اسٹرنگس جو پاس کی جا رہی ہیں ایز اے آرگومنٹ وہ ایکس اور وائی ہے so compare function template instantiate ہوگا اور اس کو کیس سینس کمپیئر کی user type as a parameter دی جائے گی جب اسے کیس سینس کمپیئر دی گئی ہے تو اس کا static function is equal call ہوگا اور وہ کیس سینسٹو کمپیرزن کرے گا دو کریکٹر کی اس سے اگلا اگلی لائن اگلی لائن میں J is equal to compare compare کا فنکشن دوبارہ انسٹینشیٹ کروایا جا رہا ہے لیکن اب دوسری کلاس کے لیے نان کیس سین کمپیئر اور پیرامیٹر اگین ایکس اور وائی دیے جا رہے ہیں اب جب اس میتھڈ میں وہ C colon colon is equal call کرے گا تو وہ نان کیس سینس کمپیئر کا static function is equal call ہوگا جس میں دونوں کریکٹر کو اپر کیس کر کے اکوالٹی چیک کی جاتی تھی سو یہاں پہ اور یہ اس کا آؤٹ پٹ ہے کیس سینسٹو کے کیس میں پہلے وہ پوزیٹو نمبر دے گا کہ یہ دونوں ایکول نہیں ہیں اور نان کیس سینسٹیو کے کیس میں وہ زیرو ریٹرن کرے گا کہ ہاں جی یہ دونوں لوور کیس ہیلو اور اپر کیس ہیلو جب نان کیس سینسٹیو ان کو کمپیرزن کی تو یہ ایکول ہیں کیس سینسٹیو میں یہ ایکول نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ کیسے بہیویئر کے چینج کو بھی ہم فنکشن ٹیمپلیٹ کے ذریعے انکارپوریٹ کر سکتے ہیں اپنے پروگرام کو جنیرک بنانے کے یہاں پہ ٹائپ کا ڈفرنس نہیں ہے یہاں پہ جو ٹائپ دی گئی ہے کریکٹر اسٹرنگس ہیں ریٹرن ٹائپ بھی انٹ ہے کہیں پہ ہم نے ٹائپ کو یوز نہیں کیا یہاں پہ ہم پیرامیٹر کی بیسس کے اوپر فنکشن کا بہیویئر چینج کروا رہے ہیں یہ اب اس میں تھوڑی سی اور ایڈیشن دیکھیے پچھلے کوڈ میں ہم نے دیکھا تھا ہمیں ایک دفعہ فنکشن ٹیمپلیٹ کو انسٹینشیٹ کروانا پڑا تھا ایک پالیسی کے لیے اور جب ہم نے دوسری پالیسی یوز کرنی تھی تو دوسری دفعہ انسٹینشیٹ کروانا پڑا تھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم کیس سینسٹو یا کیس انسینسٹیو دی کیس میں بھی دونوں میں سے کسی ایک کیس کو ڈیفالٹ یوز کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا جب کوئی اسپیسیفک ہمیں ضرورت پیش آئے تو تب ہم دوسرا یوز کرنا چاہتے ہیں سو so, بجائے اس کے کہ ہم ایک کے کیس میں ہم کہیں کہ پہلے اس کلاس کے لیے اس پالیسی کے لیے اس فنکشن کو انسٹینشیٹ کیا جائے اور پھر دوسری دفعہ دوسرے کو کیا جائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈیفالٹ میں ایک پالیسی امپلیمنٹڈ ہو اور جب ہم نان ڈیفالٹ کے کیس میں جائیں تب ہم ایکسپلسٹلی کہیں کہ آپ نان ڈیفالٹ کے کیس کو آپ انسٹینشیٹ کریں سو so پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ہم ڈیفالٹ آرگومنٹ پاس کرنا چاہ رہے ہیں سو فنکشن ٹیمپلیٹ جو ہے وہ ڈیفالٹ ویلو لے سکتا ہے ویسے ہی جیسے کہ ایک فنکشن پیرامیٹر جو ہے وہ ڈیفالٹ ویلو لے سکتا ہے یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ کوڈ ہے template type name C equal to یہاں پہ ہم ٹائپ جو نیم سی جو ہے ٹائپ پیرامیٹر جو ہے اس کو ڈیفالٹ ویلو دے رہے ہیں اور وہ ڈیفالٹ ویلو ہے کیس سین کمپیئر کہ اگر یوزر جو ہے وہ کوئی ٹائپ نہیں دیتا تو اس کا مطلب ہے کمپیئر کا میتھڈ جو ہے وہ اس پالیسی کو یوز کرے گا کیس سینسٹیوٹی کمپیئر یوز کرے گا باقی کوڈ ایگزیکٹلی exactly وہی ہے سو so, اگر یوزر فنکشن کمپیئر کو جب یوز کرتا ہے وہ کوئی کلاس نہیں دیتا تو by default case sensitive compare والی کلاس یوز ہوگی کریکٹر کمپیرزن کے لیے اور یہ کوڈ میں اتنا فرق آیا ہے تیسری لائن دیکھیے i is equal to compare x y اب فنکشن ٹیمپلیٹ کمپیئر کو ہم as a normal function use کر رہے ہیں اسے دو پیرامیٹر کریکٹر پوائنٹر ٹائپ کے یا کریکٹر اسٹرنگ ٹائپ کے دے رہے ہیں اب انڈیویجل کریکٹر کمپیرزن کس بیسس کے اوپر ہونی ہے وہ جو ڈیفالٹ پیرامیٹر ہم نے دیا ہوا ہے C is equal to case sen compare class وہ بائی ڈیفالٹ یوز ہو رہی ہے اور وہ ہم یوز کرتے رہیں گے جب ہمیں نان کیس سینسٹو بہیویئر چاہیے اس وقت ہم اگلی لائن یوز کریں گے J is equal to compare non case sen compare کہ اب نان کیس سینسٹو کمپیئر کی کلاس یوز کریں تاکہ دو کریکٹر کو ہم کیس انسینسٹیوٹی کی بیسس کے اوپر کمپیئر کر سکیں سو so یہ دو ایگزامپل جو ہم نے دیکھی وہ یہ تھیں کہ ہم کیسے ٹائپ uh, uh, جو پیرامیٹرس ہیں ٹیمپلیٹ کے ٹائپ پیرامیٹرس ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں بہیویئر چینج کرنے کے لیے فنکشن ٹیمپلیٹ کا بہیویئر چینج کرنے کے لیے فنکشن ٹیمپلیٹ کا ٹائپ چینج کرنے کے لیے نہیں فنکشن ٹیمپلیٹ کا بہیویئر اور اس کیس میں یا جنیریکلی اسپیکنگ بھی یہ جو کلاس یہ جو ٹیمپلیٹ پیرامیٹرس جو ہوتے ہیں یہ ڈیفالٹ ویلو لے سکتے ہیں اسی طرح جیسے کہ فنکشن کے پیرامیٹر ڈیفالٹ ویلو لے سکتے اس کے ساتھ ہی ہم آج کے لیکچر کے اختتام پر پہنچتے ہیں آج بھی ہم نے فنکشن ٹیمپلیٹ پہ ہی کافی ساری بات کی سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ فنکشن ٹیمپلیٹ جو ہے مور دین ون پیرامیٹر لے سکتا ہے اس کی ایگزامپل دیکھیں پھر ہم نے ڈفرنس دیکھا کہ function overloading versus function template function overloading وہاں پہ یوز کرنی چاہیے جہاں پہ بہیویئر میں سملیرٹی ہو فنکشن ٹیمپلیٹ وہاں پہ یوز کرنے چاہیے جہاں پہ بہیویئر آئیڈینٹیکل ہے اور لاسٹلی ہم نے پالیسی بیسڈ پروگرامنگ دیکھا کہ فنکشن ٹیمپلیٹ یا فنکشن ٹیمپلیٹ میں جو ٹائپ کا پیرامیٹر ہے اب ہم اسے یوز کر رہے ہیں کوڈ کو ٹائپ انڈیپینڈنٹ نہیں بنانا ہم نے کوڈ کے بہیویئر کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے this is called policy based programming جی اس کو نام ایسے ہی دیا گیا ہے بعض ہو سکتا ہے کتابیں ڈفرنٹ نام دے رہی ہوں لیکن جنرلی اسپیکنگ اسے پالیسی بیسڈ پروگرامنگ ہی دیا جاتا ہے کہ اگر ایک ٹائپ دیں تو فنکشن کا بہیویئر یہ والا ہو جائے اور اگر آپ دوسری ٹائپ دیں تو فنکشن کا بہیویئر کچھ اور ہو جائے اور اگر آپ تیسری ٹائپ دیں تو فنکشن کا بہیویئر کچھ اور ہو جائے اور وہ ہم نے دیکھا کیسے کر رہے ہیں فنکشنز فنکشن بہیویئر کو انکوڈ کرتے ہیں تو ہم نے ان فنکشنز کو بہیویئر کو کلاس میں انکوڈ کر دیا کلاس میں ریپ کر دیا اور یہ کلاس جو ہے اب ایز اے ٹائپ پیرامیٹر ہم نے فنکشن ٹیمپلیٹ کو پاس کر دی فنکشن کی باڈی میں فنکشن ٹیمپلیٹ کی باڈی میں اس کلاس کا ایک اسٹیٹک میتھڈ یوز ہو رہا ہے سو so اب جون سے بھی کلاس پاس ہوئی ہے اس کا اسٹیٹک میتھڈ یوز ہو رہا ہے ایک کلاس میں وہی اسٹیٹک میتھڈ کچھ اور بہیویئر دے رہا ہے دوسری کلاس میں وہی اسٹیٹک میتھڈ جو ہے وہ کوئی اور بہیویئر دے رہا ہے so type based behaviour changes بھی ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں سی پلس پلس کے ٹیمپلیٹ کے میتھڈ uh, سے ٹیمپلیٹ یوز کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ